السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر تھری نائنٹی سکس تین سو چھیانوے بہت اہم نصیحت عرض کرتا ہوں بہت دھیان سے سنیے ہو سکتا ہے کہ ہمارا اللہ یہ کام کرنے سے ہم سے خوش ہو جائے اس وقت میں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے اس لیے یہ حالات پر حالات ساری دنیا میں آ رہے ہیں بس ایک بات اللہ تعالی نے دل میں ڈالی ہے اگر خیر ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر شر ہے تو میری طرف سے ہے نصیحت یہ ہے کہ عام طور سے اکتیس دسمبر کو رات کو ساڑھے گیارہ کے بعد سب لوگ جمع ہوتے ہیں جس میں لڑکے لڑکیاں اور بارہ بجنے کا انتظار کرتے ہیں کہ جہاں بارہ بجے جہاں جیسے گیارہ پچاس ہوئے پھر گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں ہاں گیارہ اکاون ہوئے اب گیارہ باون ہوئے اب گیارہ ترپن ہوئے اب گیارہ پچپن ہوئے اور ٹھیک بارہ بجے لوگ خوشیاں مناتے ہیں شرابے پیتے ہیں کہ دو ہزار چودہ ختم ہوا دو ہزار پندرہ شروع ہوا تو میری نصیحت یہ ہے کہ آپ گیارہ بج کر پچپن منٹ پر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیے تاکہ دو ہزار چودہ کا آخر اللہ کی یاد میں ہمارا گزر رہا ہو اور دو ہزار پندرہ کا شروع یہ بھی اللہ کی یاد میں گزر رہا ہو دس منٹ آپ کو ذکر کرنا ہے گیارہ پچپن پہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیے نماز پڑھیے قرآن پڑھیے سبحان اللہ پڑھیے درو شریف پڑھیے دس منٹ میں کیا جاتا ہے تو سال کا آخر یہ بھی اللہ کی یاد میں اور سال کی ابتدا یہ بھی اللہ کی یاد میں تو دنیا میں لوگ اس وقت میں عیاشیوں میں شرابوں میں اور دنیا بھر کے گناہوں میں مشغول ہوں اور اس وقت میں ہم ہمارے اللہ کو یاد کر رہے ہوں تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوگی تو سال کا انتہا بھی ہمارا اللہ کی یاد میں ہوگا اور سال کی ابتدا بھی اللہ کی یاد میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے برسے گی ہم پر انشاءاللہ اللہ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سال کی ابتدا جب خیر سے شروع ہوگی نماز سے شروع ہوگی اچھا تو یہ کہ نماز میں لگ جائیے گیارہ بج کے پچپن منٹ پر نماز شروع کر دیجئے نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم لیٹے لیٹے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیے دس منٹ سبحان اللہ پڑھنے میں کیا جاتا ہے دس منٹ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سال کا انتہا یہ بھی عبادت میں ہو اور سال کی ابتدا یہ بھی عبادت میں ہو یہ دس منٹ سنبھال لیں آپ کو ہمارے جوان بچے جوان بچیوں کو خاص طور سے بوڑھوں کو تو سال کا انتہا یہ بھی عبادت میں ہوگا انشاءاللہ اور سال کی ابتدا یہ بھی عبادت میں ہوگی انشاءاللہ تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ بھی امید ہے کہ دو ہزار پندرہ بھی اللہ تعالیٰ دو ہزار پندرہ اللہ تعالیٰ بہت عافیت کے ساتھ ہم سب کا گزاریں گے اور خوشی اللہ کو اس لیے زیادہ ہوگی کہ اس وقت میں دنیا میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں یعنی اکتیس دسمبر کو رات کو خاص طور سے گیارہ پچاس سے لے کر بارہ دس تک جو ہے بہت گنا ہوتے ہیں تو اس وقت میں ہم اللہ کو مناوے اللہ کو یاد کریں اس لیے یہ نصیحت ہے میری طرف سے اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ دوسروں تک بھی پہنچا دیں میں ایک دو دن پہلے ہی میں بھیج دیتا ہوں تاکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی اکتیس دسمبر کی رات آئے تو گیارہ بج کے پچاس منٹ پر دعا مانگنی شروع کر دیجئے بارہ بج کے دس منٹ تک بھی پچاس پر نہیں کر سکتے پچپن پہ شروع کر دیجئے یعنی سال کی انتہا اللہ کی عبادت پر ہو اللہ کے ذکر پر ہو سال کی ابتدا اللہ کی عبادت پر ہو اللہ کے ذکر پر ہو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین